پولا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول السلام اللہ الام اللہ سب والی مسجد بھی راہمان Mohammed. پہلے میں پہلے مسیح کی گل بہت سارے سبحان اللہ رشتہ جان کرتا ہے روح تے جسم دی جدائی کا جسمان جاملہ سبحان اللہ ہر روح نے موت مطلب۔ چکھن کا مطلب یہ ہوئی کہ ہر روح نے جسم تو جدا ہوا یہ ہے موت کے چکھن اور جس وقت فرشتہ روح نسم تو جدا کر رہا ہے کافر ہوئے تو تھلے لے جاتا ہے اگر مومن ہوئے تو انہوں کن پہ لے لیکن اتنا ضرور ہے کہ مومنا کی موت آپ آپس میں جیسی سبحان اللہ کئی مومن ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی اختیار موت اور حیات کا سبحان اللہ رہن دا جان دا پسند کرن سونا انہوں نے جان قبل کر نہ کرن تو انہوں نے چڑھ دیا سبحان اللہ لوگ گل مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیتا ہے تا کر کے انہوں نے لمبی زندگی آب حیات دا ذکر تے کتابیں چاہتا روایت نہیں ہوتا حدیث کو نہیں لگتا اصل گل یہ نہیں کیا بے حیات ہے بہانا ہی ہے جو ہوئے بھی صحیح ہے اصل گل یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جدو اختیار دینا اپنے پیارے تو انہوں جہاں آخر یار نہ میں ہلے تھی رہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سلام نے رہنا پسند فرمایا حضرت علیہ السلام نے اتنے رہنا پسند فرمایا سبحان اللہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اتنے رہنا پسند فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نبی نے حضرت علیہ السلام جو رہ رہے ہیں انہیں کہڑا بے یاد کیا سبحان اللہ اصل گل وہی ہے جو حدیث صحیح ہے بخاری شریف میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما ہے میں کسی کام میں دیر نہیں کرتا لیکن اپنے پیارے بندے کی جان قبل کرنے دیر کرنا وا جنہ چیر وہ پسند نہیں کرتا میں ان جان نہیں کرس پسند کرتا میرے میرا لونا پھر میں وہ جان پسند تو ہے جڑا وہ ہوتا ہے جانا پسند ہوتا ہے لیکن مطلب یہ کہ جنہ چر دنیا چ رہ کے اس ذات پاک دی بندگی اور خدمت پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ چر جان نہیں کر اللہ ہے میں وہ دی رینج اور وہ دی تکلیف سبحان اللہ وہ دی مرضی کے خلاف کرن میں پسند نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے ذات شریف نو اختیار دیتا ہے حضرت موسا کلیم اللہ علیہ السلام تو تسلیم جدو اسرائیل علیہ السلام آئے گی میرا بھیجا فرشتہ وہ بغیر مرضی تو اس کی مرضی سبحان اللہ جان قبل کرن آوے تو اگوں نبی چپیڑ مار کے اک کٹ کرے اللہ تبارک تعالی ناراض نہیں ہوں سب یہ ہے کہ کچھ کن چیز جو جی رہنا چاہتا سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ یہ پاک پروت نگار سابت کرنا کہ میرے ایسے بندے ہیں کہ میں انہوں دی موت پسند شی کرتا جنا خود نہ پوچھا یار اللہ والا شیر ہے بلند اتنا کہ ہر پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً محبوب اللہ تعالیٰ دے گا تھی راضی ہو جاؤ راضی ہو جاؤ ادھر بخاری شریف نے جان قبل تو پہلا اللہ تعالی جس نے حال اللہ تارا دیکھ رج گیا دین کی خدمت دنیا ہوں آنا چاہتا ہے میرے بلے سبحان اللہ تعالی پرماشا ہونے انہیں روپ شریف سہان اللہ سہان اللہ کرنا میں تیرو راضی کرنا تیوے کرے میں آباد سہان اللہ سبحان اللہ پہلے اللہ بندگی بندیا تو بے نیا تو بندہ بے پرواہ بے نیاز ہو جائے نا آدھے نے یہ بن گیا بے نیاز مستغنی اللہ تعالی بندہ سارا یعنی یہ پورا بندہ جی کسی کا گلام ہو سکے کوئی روٹی دے فلانی شا دے میرے فلانشا دے نہ رکھے یہ راضی رکھنے کی کوشش کرے تو تے جو بھی انعام اکرام کرنا ہے اپنے سمجھ کے مطابق انہوں دیتی رکھی اس نے آخر گے یہ صحیح پورا غلام ہے یہ صحیح غلام ہے اللہ اللہ تعالی کا بندہ رب نالے بھی کرے تو رب بھی آخر ہے یہ پورا بندہ ہے سبحان اللہ وہ بندگی کامل ہو جاتا ہے جس نے بندگی کامل ہوتا ہے نا اس وقت اللہ تعالی فرماندا ہے ہوں تنگتا ہی نہیں ہوں تے دس کہ میں تیرو کی دیا سبحان اللہ میں کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ پھر مالک تالا اس کو پوچھ پوچھ جان خرچ کرنی ہوئے پوچھ کے سبحان اللہ جی کئی کم ہوتے سونا رب العالمین پتہ نہیں پھر راہ نہیں بڑے ڈونگے اک اس مقام کی گل کی خودی کو کر سبحان اللہ کو میں سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری لے گیا گل ایسا اچھا کرنی نہیں اس جڑی فرشتہ کر کے اتنے لے جانا یہ اللہ سونے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دا عرش آدم تے جسم جلال بیٹھنا یہ سید لمبے آدم میرا سبحان اللہ سبحان اللہ میں پہلا سوچتا سا یار دا کوئی حوالہ بھی لبدا ہے کہ نہیں ہری شہر سادی تے بزرگا مال دیا کتاباں وچ ملدا سی لیکن ایک محدث امام ابن سریج ہوئے نے محدث ابن سریج ہری ہاں جی، آپ تین سو پانچ ہجری کی وفات یعنی امام بخاری انہوں کی کتاب رسالہ مکمل عقیدے میں پڑھنے کے اندر آیا امام ابن سرحد کا لکھا الحشر بل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 اللہ عجیب و غریب ہو پاس پاس بھی استعمال کرنے ہاں۔ عجیب و غریب چیز کہ ہاں، سبحان اللہ اگر خالی روح شریف کا براج ہوگا عجیب نہیں سی سی عجیب نہیں خواب کی گل ہوتی جی میں آپ کئی حضرات گل کر جاتے خواب کی گل ہوتی اللہ تعالی سبحان اللہ دینہ فرماؤں گا سبحان اللہ دینہ دس دائے پیا اگو عبد ہی پیا دس دائے نبی جسم نال گئے خالی روح شریف نال سبحان اللہ سبحان اللہ خواب نہیں تے جاگیا عرش نے پہنچے اے نبی سونے دا معراج ہر نبی نو رب نے معراج کرایا ہے لیکن روح شریف دا معراج ہے سبحان اللہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مال جسم دا معراج کرایا ہن ایتھے تک دی گل سمجھ آندی ہے لیکن اگلی گل عجیب ہے جڑا میں مناسبت جوڑ کے بیٹھا موت تو معراج دی نہ سمجھی خالی نبیا کا میراج ہوتا ہے اللہ والے فکیر مہراج اطال فرما اللہ بلیاں بھی نصیب ہوں ہے لیکن کم ہوتی ہے توجہ فرما فرشتہ جان قبر کرتا ہے اختیار دے کے بغیر اختیاروں لے ہے فرشتہ جان کر کے لے جائے یہ آخر نے موت اور اگر اپنے آپ فقیر اپنی روح نو اتنے لے جائے یہ آخر نے میرا جے ولی سبحان اللہ زندہ باد چشتی چشتی جی جی اتلا جہان اللہ شریف مولا نے فرشتیاں لکھا بنایا سبحان اللہ ہاں، یہ بھی جہان انسان واسطے واسطے انسان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں اللہ بہادر لاز شریف نے اترا جہان کلندر اقبال فرمو ہے اقبال فرمو ہے سبحان اللہ سہان اللہ یا رسول اللہ سبق ملا ہے سبق ملا ہے میرا جے مصطفیٰ سے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبق ملا ہے میرا جے مصطفیٰ سے مجھے سبحان اللہ عالم بشریت کی زد میں ہے میں نبی سونے کے میرا مطالعہ کرنا میری شبد آسمان کا جہان بھی اسے بچل آسمان کا دروازہ کھٹکھٹا ہے اتو فرشتہ پوچھنا ہے مم سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں دروازہ کھڑنا ہے انہاں آخیا من انتا کون ارد کردر جبریل وہ پھر پوچھتے ہیں مما تیرے نال کون سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب گل جبریل تے رہن والے اوتھوں دے سن سبحان اللہ سبحان اللہ جی اٹھنا جہان فرشتیاں نے بنیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر خالی جبریل کا فرشتہ کیوں پوچھنا ہے جب پتہ لگ گیا جبریل آئے نے جبریل آئے نے دروازہ کھل جانا یہ کیوں پوچھنا ہے تھوڑے کون وہ عرض کرتے محمد جس نے انہوں نے کیتے محمد دربار پھر اگو پوچھتے نے اب آپ ویسائی گئے کیا تھانو بھیجیا گیا سی انہوں نے لین واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں دو گلا عجیب ہوئی پہلی گل پہ دس دیے پوچھتے ہیں جدو جبری فرشتے پوچھتے ہیں جبری امین تو من مم محت تو نال کون ہے پوچھن پہ دس رہے لیکن اجنا چاہنے جہان اس محمد دے محمد دی امت واسطے بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اب وہ ایسا ہی رہے پھر پوچھتے نہیں تم یاد کے جے کی مطلب تاکہ معلوم ہو میں دگ لوں محمد پاک اللہ نے ہے وہ آپ نے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سدائے ہوں اس گل سے یعنی موافقت ہو گئی موت سے میراج کی یعنی ولی نے میراج کی روح اتے بھی نکلی روح اتے بھی نکلی سبحان اللہ فرشتے کٹیا اس میراج چان کے روح نو فرشتہ نہیں کٹ سبحان اللہ روح نو سارے دنیا ہر چیز کو خود کٹنا سبحان اللہ روح نٹنا پٹنا پہل پہ آپشن جیڑی روح جدا کر رہے روح دنیا کائنات تو بے نیاز ہو گئی رب واہدہ شریف کی بندگی میں سبحان اللہ اتنا کامل ہو گئی سبحان اللہ جو ساکھے میں صرف تینو جاننا تو تینو مانگنا سبحان اللہ رب واہدہ شریف مولا اس دا یہ حال جب ویٹنا ہے یہ میرے تو کوئی شہ بھی نہیں مانگتا دوسرا ماریا چاندی آئی تیسرا ماریا لال موتی جواہر آئے کرنا سونے اور مینو کہڑے تیرا ترم گار اس شہر کا نہیں تینوں چاہنا ہوں اس مقام سے جاتا ہے دنیا کو بے نیاد ہو گیا مالک کی بندگی کامل ہو گیا روح ہر پاسوں کٹی گئی ہوں سجنا اسرائیل کٹے نہ کٹے فکیر اپنے آپ کدی پہلے آسمان سے پہنچ جاتا ہے ہے ہے بھی بھی دوسرے پہنچ پہنچ جاتی جاتی تیسرے عروج روح جا اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ بزرگوں نے میرا جوہان کتاب مسترا سبحان اللہ باجری گسامی ذکر معراج باجری سبحان اللہ معراج غوث پاک سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں، ہاں، ہاں، سمجھنا شیر ربانی مر کے ہیراں معراج ہوندیاں خودیاں سبحان اللہ جان ماری تے ارشد سبحان اللہ سبحان اللہ تصورات خیالات پاسوں کٹے گئے ایک نال جڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سارا کلندر اقبال محمد سبحان اللہ محمد اخر در شام کی آتی ہے سبحان اللہ فلک سے آوا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم گا بعد اختر شام کی آتی ہے سے آ سبحان اللہ سجدہ کرتی ہے سہر سبحان جس کو وہ ہے آج کی رات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رہ یک گام ہے ہمت کے لیے عرش زمین ہے یکجام ہے ہمت کے لیے عرش زمین کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات پر اقبال فرما ہے جڑا شام تارا چڑھتا ہے مغرب والے پاسوں بڑا موٹا جا ستارہ چمکتا ہے مغرب والے پاسوں شام اقبال فرما نے اگر سن کے دیکھے اتوں آواز آتی ہے وہ ستارہ آواز دینا کی آواز دینا ہے بولتے تو ہیں چیزاں پر سننے والے بھی تو کان چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ او شام کا ستارہ اقبال فرما ہے بول دے سبحان اللہ آواز دے کے کی آخر ہے اب چلے ہو او جڑے نبی دی میرا ایسی عظیم رات پچھلیاں راتا رات جدو رات رات اللہ پچھلی نا سبحان اللہ پچھلیا کی رات کی رات مگر اتنا عظیم رات صبح کا چند اس رات کو سجدہ کر رہے جو کتنا عظیم رات سبحان اللہ اگلی گل اقبال فرمانا ہے سبارا دستا ہے آدھا چلے آپ نبی نے میرا تو سبق لے کی مطلب ایک قدم عرش مولا عرش مولا ہمت والے واسطے ایک قدم کی مطلب جی صرف اپنی پر حکمت طریقے اپنی ہمت نو خرچ جا کرن اپنا روحانی زور لو ہر پاسوں دل تے روح کو کٹ کے ایک رب پر توجہ جا کرن تے فقیر سدیا چھٹ دے تے عرش تے پہنچ جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر رسول اللہ اکترے ہوں پھر پڑھنا شیر نو سمجھ اخترا میرے ستارے نو سبحان اللہ نوانے شام سے آتی ہے سبحان سے آواز افترے شام سے آتی ہے فلک سے آواز سجدہ کرتی ہے جس کو وہ ہے آج کی رات سبحان اللہ رہے یک کام کام آنے میں قدم سبحان اللہ وہ اپنے لمبا سفر میں عرش مولا دا سفر لمبا نہیں پر بندے دی روح حمد والے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ رہے یک کام ہے ہمت کے لیے عرش سبحان اللہ رحیت نام ہے ہمت کے لیے عرش پری رہی ہے مسلمان سے سبحان اللہ اللہ اکبر رسول اللہ تحقیق فخر امت محمدیہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد اگر اوکھا اہم دباد کا فلم ہے دنیا کو ربا جی پاک میرا یہ کام واسطے کوئی کا وقت نہیں سبحان اللہ تعالیٰ کو کرم سے کرے کہ نفس کی خواہش تو روح کٹی جائے نا یہ پھر تدبیر کر دی ہے کہ یہ بھی چلائی رکھ دی ہے باہر بھی لگی جاتی سبحان اللہ کیا بات ہے یعنی یہ بھی کر لینی ہے بھی فقیر دی روح آپ کو جسم بھی چلا رہی ہوتی سبحان اللہ کیا بات ہے جی کند دے بیٹھ جائے تو دیوار نو چلا لیں مسجد جیڑی ہوئے کپڑا وٹ دے کے ہاں۔ مسجد کا وٹ کٹ دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی عجیب شہ اللہ تبارک وطالعہ لیکن یہ اس مقام سے لیا خواہشہ تو کٹ کے ہاں، یعنی دنیا تو بے نیاز کے سبحان ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنوب آخر پیر باؤ ساڈا جو تم غافل سبحان اللہ سو سبحان اللہ لگ لگتا ہے روح میرا میں ہوتی سبحان اللہ فرمایا جو غافل سو تم غافل مرشد سبق بڑھایا حدیث ہے کتاب الاولیاء اس کو پھر نقل کیا ترغیب روایت کی موبائل کے اندر چل جاتی ہے روایت ہاں، تو لیلۃ سرائے برجل في في نور العرش فقلت من من من هذا هذا أملك قال قال لا لا قلت قلت نبي الله رجل كان لسانه الدنيا ذكر وقلبه معلق بالمساجد ولم ولم سبحان الله سبحان الله روایت میں توجہ فرماؤ سونا نبی فرماؤ جب میں میرا دلاج گیا وا ویچنا وا عرش دے نور دے وچ ایک شخص لک کے بیٹھا ہے سبحان اللہ مغیب فی نور العرش عرش دے نور چھپیا بیٹھا ہے میں پوچھنا فرشتے کو من ہارا کون ہے کوئی فرشت ہے انہیں آخیا نہیں کوئی نبی ہے آخیا نہیں میں پوچھا کون ہے پھر ارد کی ہال پردے خدا ہے جی دنیا زبان ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر مصروف تر رہی سی اللہ معلق بالمساجد نال لٹکیا رہندا سی سی پڑھ کے جاندا تے پھر اپ دا دل لگدا سی کم دنیا دے کردا سی دل مسجد وچ رہندا سی سبحان اللہ رستا سب نو کسی طرح دا نہیں بولیا جی وجہ اگلے ایڈے والدین نو گار بندہ کٹ کی مطلب کسی گال بندہ والدین نو نہیں تاکہ اپنے باپ اپنے والدین کی کی بے عزتی کا سامان بنے نہ کبھی اس طرح میں نے کم کم نہیں کیتا کرتا سی چندرا زبان ہمیشہ رہتی سی دل مسجد لالت کیا رہتا سی لوگوں نے والدین کو دین نہیں سی کہنا مت میرے والدین کی کوئی بے عزتی کرے سونا نبی فرما اللہ دا پیارا سی جی جنو عرش دے نور میں محمد نے میرا رات چھپیا معلوم ہوا کلندر اقبال سا سچ فرمایا سبق ملا میرا جو مستفاس مجھے سبق ملا ہے میرا جو مستفا سبھ سبق ملا ہے میرا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 اللہ خدمت نال پا جا کے دولت مخلوق کو کہ مخلوق کا کوکیر نہیں بنتا ہوں کلندر اقبال فرما فرمایا چیز کو تعریف حاضر کی تجلی میں تعلیم فلی فلے بخیا لگ پایا میں اس دن میں فرشتے آن کے روح کڈنی رو کش قانون حکمت قرآن مبارک قرآن مجید دی روحانیت جڑی ہے اس دی روح دے اصل بڑا مست ہوتا ہے وہ گھوڑے دی روح آندی ہے جانور کی روح قرآن اتار کھینچی اللہ والے روح کے کی حیران ہونا ہے اس کو بھی ہارے چالی ہزار درجے ہے عروج کرچے پیارے اللہ دیا بندیا معلوم ہوا اللہ والے بھی میراج ہے صرف روح نو اپنے آپ پہنچا دیتا جائے دنیا تو کٹنا اللہ اللہ نصیب ہوتا ہے اور جس مدد یہ لوگ نے یا یا میرا ہوا ہوا انہوں والے نے جنہوں میرا دنیا ہوں سمجھ ل یہ ہوئی مذہب اللہ کے کا میرا سچ نبیا کا میراج انہوں نصیب نہ ہوتا دوسرے بچارے اگر اگر میراج میں راج کہونی سیٹا ہوتا ہے یہ صرف سنی مذہب کے فقیر نے شیر پانی مرکے میراج ہوتا ہے سونا سبحان ہر کسی کسی کیا جان گئی لیکن فرشتہ لے گیا یہ اپنے آپ ہی جان سورج یہ ہے معراج معراج معراج اولیاء اولیاء انبیاء بھی بھی حق حق سبحان سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ مہان